سفیان نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں چوم لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستتر